حضرت ابن عمر رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں اور قا نبی کی مذکورہ بالا روایت کی مانند بیان کیا کہا میں یہ پوچھنا بھول گیا کہ آپ نے کتنی رکاتے پڑھی سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار پچیس